یاہیا بن معین کہتے ہیں امام عبدالرزاق نے مجھ سے کہا مجھ سے لکھو اگرچہ ایک حدیث ہی ہو لیکن میرے پاس کتاب نہیں ہے میں یاہیہ نے کہا جی نہیں ایک حرف بھی نہیں لکھوں گا حدیث نمبر دو سو ننانوے مسند احمد